اب یہ بیچ میں تزکیا والی آیت لا کر جس سے انسان اپنا محاسبہ کرنے لگے دوبارہ بات چلتی ہے کچھ مسائل کی طرف جو قبلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ و الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الحرام اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں وَإِنَّهُ ان نحول الحق میں ربک اور یہ بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کیا یہ حکم قبلے کی تبدیلی کا حکم اور خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف آپ کا منہ کروایا جانا یہ حق ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ اللہ بغافل غافل نما اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو یہاں دیکھیے تین دفعہ اگلی آیتوں میں یہ لفظ آئیں گے میں ان تینوں آیتوں کو اکٹھا پڑھوں گی پھر آپ کے ساتھ ان کا خلاصہ کروں گی ابھی تک اس آیت میں کیا کہا جہاں سے آپ نکلیں خرج تا واحد کا سیگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں یعنی باہر جائیں خانہ کعبہ میں ہوں مسجد حرام کی طرف ہوں جہاں سے بھی ہوں تو آپ نکل جائیے باہر جائیں تو کیا کریں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام کریں یہاں لفظ ہے کہ شطر آ گیا دوبارہ اور شطر جیسے کہ ہم دیکھ چکے آدھا حصہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اور جانب بھی ہے یہاں شطر المسجد الحرام کہا گیا کہ مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیجئے یہ حکم کب کے لیے ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہیں بیت اللہ میں موجود ہیں کعبہ سامنے دکھ رہا ہے تو مراد کیا ہے کہ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی حدود کے اندر ہو تو وہاں اس کو اپنا رخ خانہ کعبہ جو کالے رنگ کا روم ہے اس کی طرف کرنا ہوگا میری بات کو سنتے ہو کہ تصور میں لائیں ذرا پورے مسجد حرام کو وہاں جا کے بھی سب کالے کمرے کی طرف مخ کرتے ہیں نا تو یہاں بیت الحرام کی بات کی مسجد حرام کی بات کی گئی کہ جب آپ وہاں موجود ہیں سامنے آپ کو حرم دکھ رہا ہے تو وہاں جا کے بھی آپ نے رخ ادھر ہی کرنا ہے یہ نہ کہیں کہ وہاں جا کے بھی چلے آپ اس حد کے اندر تو آئی گئے ہیں اور چونکہ دور سے ہم نے سنا تھا کہ شطر کا مطلب ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی کر لیں تو یہاں بھی ہم منہ ادھر کر سکتے ہیں نہیں وہاں جا کے بالکل آپ کا فوکل پوائنٹ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے اور یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور جہاں سے نکلے المسد الحرام دوبارہ وہی بات اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے وہ حیث ما کن تم اور جہاں کہیں بھی تم ہو یہاں سے دیکھیے جمع کا سگا شروع ہو گیا امت کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو فولو تو تم سارے کے سارے پھیر لو وجوہ حکم شطرہو اپنے چہروں کو اسی طرف ہو سے مراد کیا ہے یہاں المسجد الحرام ایسا کیوں کیا جائے لیا اللہ یقون للناس علیکم حجتن تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے یہ کون سے لوگ تھے یہود تھے کیا حجت نہ ملے کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہ بدگمانیاں پھیلانے کا ان کو کوئی موقع نہ مل جائے کہ تورات میں تو یہ لکھا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا اور ان کے قبلے تو کوئی اور ہیں یہ ایک حکمت بتائے گی قبلے کی تبدیلی کی کہ یہود کی اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے تو گویا کہ یہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے دوسری ایک اور وجہ بھی تھی کہ یہود یہ بھی تانے دیتے تھے کہ دیکھو آج انہوں نے ہمارے قبلے کو اپنا لیا تو کل ہمارا دین بھی اپنا لیں گے یعنی جن دنوں میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ان دنوں میں بھی یہ خوش نہیں تھے بڑھوتری کا احساس ہوتا یا خوشی محسوس کرتے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے کہ دیکھا آ گئے نا ہمارے قبلے پہ کل دیکھنا دین پہ بھی آ جائیں گے اچھا اب کیا ہوتا کہ جب مسلمان دوسری طرف کی تو کہا یہ کیا ہے ان کا تو قبلہ ہی بدلتا جا رہا ہے حالانکہ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب گئے تیرہ سال آپ نے بیت اللہ ہی کی طرف مکر کے نماز پڑھی کیوں کیونکہ مکہ کے مقامی لوگ جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسبت سے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے اس میں مائل کیا جا رہا تھا ان کو کہ دیکھو ہم کو مختلف لوگ نہیں ہیں اس سے ایک بہت پیارا مسئلہ نکلتا ہے کہ انسان جہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچائے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کرے ایک دم ایسا نہ رویہ کر دے کہ ہم تم سے کو بہت مختلف ہیں اور بڑی مختلف چیز لے کے آئے ہیں نہیں ویسے بنو اب مدینہ میں آئے یہود موجود تھے ایک صورت کیا تھی آتی مدینہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تو وہ جو ایک چانس تھا نا یہود کو مائل کرنے کا وہ ختم ہو جاتا یہ جو سولہ سترہ مہینے مدینہ میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اصل میں یہود کو مانوس کیا جا رہا تھا تالیف قلب ہو رہی تھی ان کو احساس دلایا جا رہا تھا کہ آؤ دیکھو ہم تم ایک ہی طرف چلتے ہیں یعنی تھوڑا سا ان کو یوز ٹو کیا جا رہا تھا لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ تو اس کے باوجود بھی نہیں آئے اور کچھ لوگوں کی طرف آپ بہت ہاتھ بڑھاتے ہیں پیار سے محبت سے اچھے طریقے سے تحفے تحائف سے دعوت سے کہ شاید ان کا دل آ جائے شاید آ جائے لیکن ایک خاص حد ہوتی ہے جب نہیں ہوتا تو کہا لی اللہ یقون الناس علیکم حجا اب لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے الزین ظلم منہم ہاں مگر جو ہیں ہی ظالم مراد وہی ہیں لوگ کہ جو کسی حال میں خوش نہیں رہتے کبھی زندگی میں آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ آپ کو پیش آیا ہوگا کہ جن کو آپ جتنا مرضی کوشش کریں ان کی جتنی مرضی بات مان لے وہ پھر بھی نہیں آپ کی مانتے کیونکہ ان کا معاملہ وہ بات نہیں ہوتی پیچھے اندر کوئی اور جذبہ چھپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلا تخشو ہم ہوم نہیں ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو یعنی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو اپنے ارد گرد والوں کا بڑا خوف ہوتا ہے صاف سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن کیا کریں برادری کیا کہے گی خاندان کہے گا اب ان کے قبلے بدل گئے ان کی شادیوں کے قبلے بدل گئے ان کی رسم و رواج کے قبلے بدل گئے تو یہ تو پتہ نہیں اب کچھ اور ہی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا وہ ڈر جو اللہ کی اطاعت کا شوق چھین لے وہ جائز نہیں ہے مجھ سے ڈرو میرے سامنے تم نے آنا ہے تم لوگوں سے ڈر کے مجھے ناراض کرتے ہو کیا یہ آیت سب کے اوپر حجت نہیں بن رہی جو آج دین کے بڑے بڑے حکم چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنے ارد گرد والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے حال حلیے کو بدل دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ارد گرد والے لوگ خوش ہوں اپنوں میں بیٹھیں گے تو پھر بھی اسلامک گیٹ اپ ہوگا اور ذرا کسی ایسے شخص کے پاس اپائنمنٹ بن جائے کہ جہاں ذرا دوسری طرف کی بات ہو تو فوراً انسان اپنا خلیہ بھی بدلنے لگتا ہے کہ نہیں اب چونکہ وہاں جانا ہے تو اب اس خلیے میں تو میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو تمہیں اللہ نے کیا دیا ولی تم من متی علیکم ولا اللہ کم تہتدون اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کروں اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ مسلمانوں کو اسلام دیا اللہ نے اپنا نبی دیا اور اب قبلہ بھی دے دیا اللہ نے اتمام حجت پوری کر دی اتمام حجت کر دی اللہ کے نبی کی پیدائش کی بنیاد پر ایک نئی امت کی تشکیل دی آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا اب ابراہیم علیہ السلام کی وراثت آپ کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے لالکم تحتدون اب تو سیدھے راستوں پہ آ جاؤ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتنے کام کیے کتنا معاملہ کیا اس ایک آیت کے اندر تین دفعہ یہ حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسد الحرام پھر ہی سما کن تم وجوہ کم تو یہ کیوں ہے آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اتنی دفعہ ہم بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں چہرہ بدلو چہرہ بدلو تو پہلی اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پہلا نسخ تھا پیچھے ہم پڑھ چکے ماں نن آیتن اور ننسا میں کہ ہم کوئی بھی حکم منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ دوسرا لے آتے ہیں تو چونکہ مسلمانوں کے لیے عملی کاموں میں یہ پہلا نسخ کا حکم تھا اور جب ایک چیز اتنی دنوں سے ہوتی آتی ہے اور آپ اس کو منسوخ کر کے ایک نیا قانون دیتے ہیں تو آوازیں تو اٹھتی ہیں ایک چیز چلتی چلتی آپ گاڑی بھی چلاتے چلاتے جب ٹرن لیتے ہیں نا تو اس وقت اندر بیٹھے کبھی کبھی لوگ ہل جاتے ہیں یہ ایک نیا طریقہ تھا پہلا نسخ تھا اس سے بہت پروپیگنڈا اٹھنے کا ڈر تھا پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے اندر شور و غل بہت اٹھا جتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا مسلمانوں کے خلاف تو اس کو دبانے کے لیے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہوتی آ رہی ہے پھر ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عبادات میں سے بڑی اہم عبادت کے اندر ایک تبدیلی آئی تھی نماز دن میں پانچ بار پڑھی جاتی ہے ہم دیکھیے کہ اگر حج کے حکم میں کوئی تبدیلی آئے تو سال میں ایک ہی دفعہ اس کا موقع آنا تھا نا اور جب آتا تب شور اٹھتا لیکن یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ جو نہ صرف یہ کہ عبادت کے دوران ہوئی بلکہ ہر تھوڑے گھنٹے بعد پھر وہی یاد آتی مثلا قبلے کی بات تھی لوگوں نے ایک نماز پڑھ لی اگر یہ سال میں ایک دفعہ کا کام ہوتا تو مسئلہ دب جاتا اچھا اگلے سال پھر اٹھے گا جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی ہر سال کچھ مسئلے اٹھتے ہیں چاند دیکھیں گے کہ سعودیہ کے ساتھ عید کریں گے کہ اپنے ملک کے ساتھ کریں گے وہ ہر سال اٹھتا ہے پھر ایک دو چار دن خوب بول بال کے سب بند ہو جاتے ہیں اگلے سال پھر شروع ہو جاتا ہے ہاں لیکن مسئلہ کیا تھا کہ ایک نماز ہوئی چند گھنٹے بعد اب پھر دوسری <laughs> نماز ہے وہ زخم بار بار کھرچنے والی کیفیت لگ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے جتنی دفعہ نماز کے لیے آئیں گے پھر ان کو وہ پرانا قبلہ یاد آئے گا یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں نا تو ہم اپنی کچھ عادات چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھی ہم کام کرتے تھے ہم کہتے ہیں کہ چلو چھوڑ دیں گے بھی اب بس بہت ہو گیا کر لیا لیکن کبھی ہمیں اپنی وہ عادت چھوڑنی پڑے جو بار بار ہم کرتے ہیں دن میں ایک بار یا مثال ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام کریں نیت کریں اور ساتھ ہی وہ موقع بھی آ جائے بس بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم اپنے آپ کو چھپائیں گے ہم اچھا حجاب کریں گے ذرا ہماری شادی ہو لے کیوں کہ خام خواہ پھر شادی کے وقت ساری پھر مشکلات ہوں گی بعض کہتے ہیں اچھا ہم بیکار قسم کی رسومات ان کو چھوڑ دیں گے ذرا ہمارے سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں کیونکہ وہ جب موقع آتے ہیں نا تو اس وقت انسان کو مشکل ہوتا ہے تو جتنی تکرار تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بات کو بار بار لا رہے ہیں اور ایک اور بھی اس کی وجہ ہے اور وہ کیا کہ یہ قطعی اور آخری حکم تھا اب اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی تھی یہ تو ایک اس کی حکمت ہے اب اس میں احکامات کیا ہیں پہلی مرتبہ جو حکم آیا نا فولی کا شطر المسجد الحرامی حی سما کن تم فول وجوہ یہ حکم ہے حالت حضر کا جب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ مقیم ہے تو آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور اسی بات کا حکم امت کو دے دیا گیا ٹھیک ہے ہی سما کنتم کا مفہوم کیا ہے کہ اپنے وطن میں ہوں اپنے شہر میں ہوں پاکستان میں ہوں انڈیا میں ہوں امریکہ میں ہوں جہاں بھی ہوں گے قبلے کی طرف ہی منہ کرنا ہوگا یعنی یہ حکم صرف مسجد نوی کے اندر پڑی جانے والی نمازوں کے لیے نہیں بلکہ باقیوں کے لیے بھی ہے پھر دیکھیے کہ جو دوسری دفعہ لفظ آیا نا من حیث خرج تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے کیونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں کبھی آپ ایک جگہ رہتے ہیں پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کبھی سفر رک جاتا ہے کہیں چل پڑتا ہے تو دوسرا حکم جو تھا وہ سفر کی حالت میں تھا تیسری دفعہ جو لفظ آیا ہے سما کن تم تو بتا دیا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو ہر حال میں قبلے کی طرف ہی منہ کیا جائے گا دہرانے والی بات کر لیں کہ مختلف حکموں میں خلاصہ کیا ہے کوئی حرم کے اندر موجود ہے تو بھی اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا دونوں کا فرق پتہ ہے آپ کو خانہ کعبہ کیا ہے وہ کالے کپڑے والا کمرہ اور حرم کیا ہے مسجد حرام جو اس کے ارد گرد ہے پہلی صورت کیا ہے کوئی مسجد حرام کے اندر موجود ہے حرم میں ہے تو بھی رخ قبلے کی طرف کرے گا خانہ کعبہ کی طرف دوسرا حکم کیا کہ کوئی مکہ میں ہے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں مکہ والے وہ بھی ادھر ہی منہ کریں گے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ کوئی ساری دنیا میں جہاں بھی ہے حالت سفر میں ہے یا حضر میں ہے منہ جو ہے وہ ادھر ہی کرے گا بس فکر یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول کر لے تو آپ یہاں دیکھیے کہ کتنا کھول کھول کے ان باتوں کو بیان کیا اب یہاں سے تھوڑی سی باتیں قبلے کے تعین کی بھی آتی ہیں گو کہ یہ باتیں ساری ان شاء اللہ تعالیٰ تفہیم و سننا سیریز میں جو نماز کا موضوع ہے اس میں قبلے کے باپ میں کریں گے لیکن ظاہر ہے کہ تفسیر کے دوران بھی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے قبلہ فرض ہے خود نہ مل جائے تو پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے اول اول وقت میں لوگوں کے پاس نہ تو کوئی کمپس تھے نہ کوئی ان کے پاس حساب کتاب رکھنے کی چیزیں تھیں تو کس طریقے سے قبلے طے ہوئے اس کا ایک بڑا ہی پیارا میں نے پڑھا انالیسز وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام جہاں بھی نکل سکتے تھے نکل گئے تبلیغ کی خاطر تاکہ اللہ کے نبی کا پیغام ساری دنیا تک پہنچائیں وہ علاقے مسلمان ہوتے گئے جہاں علاقہ مسلمان ہوتا تھا تو وہاں بھی سب سے پہلا کام مسجد ہی بنتی تھی پھر مسجد بن گئی پھر دوسری جگہ چلے گئے پھر تیسری جگہ چلے گئے اس طرح ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں کم از کم ایک آدھی مسجد صحابہ کرام کی بنائی بھی موجود تھی اب کیا ہوا کہ اس کے بعد اس شہر میں جتنی بھی مسجدیں بننی ہوتی تھیں وہ سب کا قبلہ کہاں سے ڈھونڈتے تھے وہ صحابی کی بنائی ہوئی مسجد کے قبلے کے بالکل فالو میں بنا لیتے تھے واضح ہوا یعنی آج کے دور میں تو آسان ہے نا آپ ماشاء اللہ کمپیوٹر سے بھی نکال سکتے ہیں پوری دنیا کا انہوں نے سینٹر ثابت کر دیا اس وقت بیت اللہ کو تو اس دور میں اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا کہ صحابہ کرام نے جو مسجدیں بنائی تھیں انہی مسجدوں کی بنیاد پہ قبلے ہوتے تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلی بات اس میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور وہ کیا ہے یہ پچھلے پورے عمل میں سے کیونکہ اب یہاں بات تھوڑی سی دوسری طرف جا رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اندر سے بات پوری کروں کہ اس سے ایک اور بڑا اچھا خوبصورت مسئلہ سمجھ آیا صحابہ کرام نماز کی حالت میں تھے قبلہ تبدیل ہوا اتنی زیادہ حرکت ہوئی کہ پورے کا پورا سائڈ بدل گئی اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے دوسرا نہیں پڑھ رہا اور وہ اس کو کوئی انسٹرکشن دیتا ہے مثلا آپ نے نماز شروع کی ہوئی تھی گھر والی آئیں انہوں نے دیکھا آپ نے صحیح رخ پہ نہیں کی تو وہ اگر بول کے کہہ دیتی ہیں کہ بلا ادھر نہیں ادھر ہے یا آپ کو گھما کے کر دیتی ہیں تو یہ جائز ہے بعض کہتے ہیں نماز میں حرکت سے نماز فاسد ہوتی ہے تو دیکھیے کسی دوسرے کے کہنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ آپ کو کسی ذاتی کام کے لیے بلا رہے باتیں کر رہے آپ سے فون سن لو چابیاں وہاں رکھی ہیں اور بعض لوگ یقیناً ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو وہ آپ سب تو نہیں ایسا کرتے اللہ تعالیٰ جنت دے دے کسی کی بات مجھے ایسی بات پہ یاد آ گئی کوئی بزرگ خاتون تھی گھروں میں تو وہ بیچاری نماز پڑھ رہی تھی کہیں نا تو اب وہ لوگ پڑھتے بھی سہن میں ہی ہوتے تھے اور ہمارے ہاں یعنی یہ بھی ایک تصور ہے کہ جہاں سب بیٹھے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں تو یہ میری ممانی سناتی ہوتی ہے تو انہی کی بات ہے انہی کے ناطے سے سنا رہی ہوں تو یہ جو تھی وہ ان کی نانی تھی یا کون تھی بہرحال تو کہہ رہی کہ وہ اماں نے نماز شروع کی تو باہر گلی میں کیلوں والا آ گیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اب بات کان میں جا رہی تھی کیلے لینے ہوں گے تو اب اونچی تو نہیں کہہ رہی تو لیکن آہستہ سے آواز میں کہہ رہی تو آپ ایسا نہ کیا کریں کوئی اگر ایسی کیلوں والی بات کریں گے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے تو لیکن یہ ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جس کی وجہ سے اگلے کا فائدہ ہو تو پھر کی جا سکتی پھر اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو آپ کے لیے شاید مشکل بات ہوگی لیکن آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ اگر ایک بندہ بھی کسی بات کی خبر دے دے اس کو خبر واحد کہتے ہیں اصطلاحات حدیث کسی نے اگر آپ میں سے پہلے سے پڑھی ہیں یا سنی ہے کہ حدیثیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا اب کتاب و تہارہ میں یا دوسری کتابوں میں تو یہ حدیث ہمارے تک نبسِ وسلم سے ہو کے آتی ہیں کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں صرف بیچ میں ایک ہی شخص ہے مثلاً الاعمال بالنیات اس حدیث کے صرف ایک راوی ہیں اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں ایسی حدیث کو خبر واحد کہتے ہیں کچھ لوگ ایسی حدیث کو نہیں مانتے کہ ایک شخص پہ ہم کیسے اعتبار کریں لیکن صحیح حکم یہ ہے کہ ایک بات جو اگر ایک کہنے والا سچا شخص ہے تو اس کو بھی مانیں گے یہ مسئلہ اس کی دلیل ہے کیوں کہ ایک صحابی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے اٹھے اور دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور انہوں نے دوسرے علاقے والوں کو بس اتنا ہی کہا کہ میں خبر دیتا ہوں کہ میں نے نفس وسلم کے ساتھ نماز پڑھی لہٰذا قبلہ بدل گیا تو اس وقت لوگوں نے ان کی بات پہ ایمان لے آئے تو خبریں واحد ہو گئی نا اسی طرح آپ دیکھیے کہ چاند دیکھنے کی خبر کی کوئی ایک شخص شہادت دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس وقت بھی پھر چاند کو دیکھا جائے گا پھر اس سے ایک اور چیز بھی جو مسئلہ ثابت ہوا اس پوری بات میں اور وہ کیا ہے کہ کوئی ضروری حرکت یعنی کسی ایسی ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جائے تو اسے نماز نہیں ٹوٹتی حتیٰ کہ آپ کو ہے کہ بچہ رو رہا اور ماں اس کو اٹھا کے بٹھا لیتی ہے پھر وہ چپ ہو گیا پھر بٹھا دیتی ہے اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی کوئی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ کوئی باہر ڈور پہ آ گیا اور آپ کو ڈر ہے کہ چلا نہ جائے یا کچھ ہے تو آپ اسی قبل رخ میں جائیں ڈور کھول کے سیدھا واپس آ کے اپنے اسی رخ پہ کھا جائیں یہاں تک رخصت ہے لیکن آپ سوچئے کہ دین کتنا خوبصورت ہے اب اس کو پوری بات سمجھے بغیر عمل نہ کریں کہ آپ کہیں کہ فکر نہیں کریں میں بیچ میں ہی کھول دوں گی اور ایک اور فتنہ اٹھ جائے کہ یہ تو نماز میں بھی چلنے پھرنے کی باتیں کہتے ہیں بات کو سمجھنے کی بات ہے آپ ان باتوں کو سنتے ہو کہ یہ سوچا کریں کہ ہمیں اللہ نے دین دیا کتنا پیارا کیا یہ دین گوشہ نشینی والا دین ہے ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بات ہمارے فائدے کی رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان ساری چیزوں کے تذکرے کے بعد اب لوگوں کو ایک اور نعمت کا احساس دلایا جا رہا ہے اور وہ کیا کما ارسل نافی کم رسول یا ویو ذکی کم ویو مکم الکتاب الحکمہ ویو علی مکم تکون تعلمون جیسا کہ ہم نے آپ کے بیچ ایک رسول بھیجا آپ ہی میں سے جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور تذکیہ کرتا ہے تمہارا اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت اور وہ تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ کیا کرو فس قرونی یس گرکم وش ولا تک فرون پس میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری نہ شکری نہ کرو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس ٹاپک کا اختتام ہو رہا ہے ان آیات میں قبلے کی تبدیلی کے اوپر بہت زیادہ بات ہونے کے بعد اب بات آ گئی کما کما جیسا کہ یہ کما کیا ہے اس میں کاف کا لفظ ہوتا ہے یہ حرف ہے تشبیح کا جیسے ہم کہتے ہیں نا کماسلی کاف مانت کے یعنی کاف تشبیح کے لیے آتا ہے اب کیا سکے کیا کہہ سکے اس سے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کما کے ساتھ بتا دیا کہ جس طرح قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اسی طرح ہم نے آپ کو ایک اور نعمت بھی دی اور وہ کیا نعمت ہے کہ ہم نے آپ کے اندر رسول بھیجا اصل میں یہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے اس پورے رکوع میں امت مسلمہ کو بڑی بڑی نعمتیں جو ملی ہیں اس کا اظہار ہے آپ نے تو پتہ نہیں اس کو محسوس کیا ہے کہ نہیں لیکن آپ غور کریں اس ایک رکوع میں یا اس پورے ایک سبق میں آپ نے دو بہت بڑی نعمتوں کا تذکرہ پڑھا قبلے کی تبدیلی یہ بالکل ایسے ہی ہے بہت ہی بات کرنے لگی ہوں اللہ کرے کہ صحیح کہہ دوں یعنی جیسے کوئی کرائے کے گھر میں سے نکل کر اپنے گھر میں موو ہو رہا ہے کل تک مسلمان ادھر ادھر تھے کسی اور کے قبلے کی طرح منہ کر رہے تھے اور اب ان کا اپنا قبلہ بن گیا آج آپ کرائے کی جگہ پہ کل آپ اپنی جگہ میں ہوں فرق لگے گا آپ کو فرق ہوتا ہے نا ہاں آمین تو کہہ دیا کریں پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا یعنی مسلمانوں کو ایک اپنا پلیٹ فارم مل گیا کسی کی ایک آئیڈینٹی ہو گئی کل تک کوئی کسی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا تھا آج وہ آزادی سے اپنا کام کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی دوسری نعمت کون سی ملی آیات میں امت مسلمہ کو وجال ناکم امتم یہ بہت بڑی نعمت جو ملی وہ امت وسط بنی امامت کا منصب مل رہا ہے اقتدار میں آ گئی یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ دیا ایک مرکز دیا ایک پلیٹ فارم دیا اور ساتھ ہی اب امت کی تبدیلی ہو رہی ہے کل تک جہاں کوئی اور امت تھی وہاں امت مسلمہ آ گئی یہ دو نعمتیں اب تیسری نعمت یہاں آ رہی ہے کہ کما رسول ہم نے تمہارے بیچ میں ایک رسول بھیجا وہی بات پیچھے جو ہو گئی اسی کی بات یہاں آ گئی کہ اب ہم نے ایک کام کرنے کے لیے لیڈر آپ کے پاس بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بیچ میں بھیجا اس کا طریقہ کار کیا ہے یتل علیکم آیاتنا آپ پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے وہاں بھی یہی بات تھی نا پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی جو دعا تھی اس میں پہلی بات کہ وہ آیتیں پڑھتا ہے دوسری بات یوزکھی و کم اور تم کو پاک کرتا ہے یہاں ترتیب تھوڑی سی بدل رہی ہے وہاں کیا تھی تلاوت آیات تھی پھر تعلیم کتاب اور حکمت تھی پھر تزکیہ تھا یہاں تزکیہ پہلے آ گیا اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ کم الکتاب و بعد میں آ گیا کیوں اس کا فرق سمجھنا چاہیے ہمیں کیونکہ اس میں لفظوں کے فرق سے بھی بات تھوڑی سی بدل جاتی ہے آپ دیکھیے کہ جو بات ابراہیم اور اسماعیل نے کہی تھی یقیناً وہ بات درست تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ یہاں یہ کہہ لیں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے مزید پیوریفائی کر دیا جس طرح ایک چیز شروع میں بنتی ہے تو بڑی ڈل سی ہوتی ہے یا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایڈجسٹ کرنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین کر دیا کہ تعلیم کتاب اور حکمت سے تزکیے کے عمل کو مقدم کر دیا کیوں کیونکہ تزکیہ کیا ہے نیت کی درستگی اور مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے نا تو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی فائدہ نہیں دیتی بلکہ گمراہیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث پڑھنے سے پہلے اگر انسان اپنی نیت کو چیک کر لے تزکیہ کرے گا اس کی بنیاد پہ اخلاص آئے گا اخلاص ہوگا تو انسان کو اس علم سے فائدہ بھی ہوگا طریقہ کار ٹھیک ہوگا ورنہ تو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان پڑھ لکھ کے جتنا مرضی بڑا عالم بن جائے بعض دفعہ وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے آج بھی دنیا میں جتنے آپ کو باطل فرقے دکھیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے بانی جو ہیں وہ کوئی بے دین لوگ ہوں گے آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں ان کی حدیثیں روایت کی ہوئی جو انہوں نے جمع کی ہیں دیکھیں تو آپ ان کے علم یعنی علم کی گواہی دیں گے کہ بڑے علم والا شخص ہے لیکن فتنے کہاں اٹھتے ہیں کہ جہاں علم کے ساتھ تزکیہ نہیں ہوتا دین اکبری کو دیکھ لیں دین الہی کو دیکھ لیں اسی طرح آج بھی جو نام معروف ہے مختلف عقائد کے نام پہ تو یہاں نیت خراب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو اس کام سے فائدہ نہیں ہوتا صورت آل عمران اور صورت جمعہ میں بھی یہ بات آئے گی اور اب آگے جہاں بھی ہوگا تلاوت آیت کے بعد تزکیہ اور پھر اس کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت ہوگی اور وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ کہہ کے تو ایک اور احساس دلا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں یہ وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تمہیں نہیں پتا تھا کتنی شکر گزاری آنی چاہیے انسان کے دل میں اس بات کو سوچ کر کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں وہ سکھا دیا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا دنیا میں اگر کوئی بندہ ہمیں ایسی چیز سکھائے کہ جس کو ہم پہلے نہ جانتے ہوں تو ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھتے ہیں کبھی بھی وہ کام کریں گے تو ہمیں کہ ہم کہیں گے سب سے پہلے اس نے یہ کام سکھایا تھا اس نے مجھے پہلی دفعہ روٹی بنانی سکھائی اس نے مجھے پہلی دفعہ لکھنا سکھایا پڑھنا سکھایا تو کیا ہم اپنے دلوں میں اللہ کے نبی کے لیے یہ جگہ محسوس کرتے ہیں اور نہیں کرتے تھے تو اب کرنی چاہیے کہ جو بندہ انسان کو علم سکھائے اس کے لیے انسان کے دل میں یہ جگہ ہونی چاہیے اور کہا اب ساری نعمتیں ابھی تک جتنی بھی نعمتیں ہوئیں اس کے شکرانے میں کیا کرو فض قرون کم میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو ہر وقت یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور وش قرولی میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو یہاں دیکھیے کہ فض قرونی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کس بات کو کہاں جوڑ دیا ایک خاکی انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے آسمان والی ذات سے جوڑ دیا بندہ ان اللہ کو یاد کرے اس کا فرض ہے اس کو کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا ذکر کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ بندہ رب کو کیسے یاد کرتا ہے اور رب بندے کو کیسے یاد کرتا ہے ذکر کا لفظ ہوتا ہے بھولی ہوئی بات کو یاد کرنا ریمائنڈر کے معنوں میں یعنی ریمائنڈ کرو ہم دنیا میں آ کے جو نیکیاں کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں یا اللہ کی طرف آتے ہیں تو دراصل یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز گون دی ہے نا السط بھی ربی کم کی صورت میں اسی کا اظہار ہوتا ہے آج اگر کوئی ایتھیسٹ ہے وہ پلٹ کے آتا ہے اللہ کی طرف تو بھی اس کا ذکر ہی ہوگا کیوں کہ جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو اس وقت اس کو پتا تھا کہ اللہ ہے اس نے پیدا کیا وہ سارے کاموں کو کرنے والا ہے لیکن انسان جب اس کو بھلا دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے پھر جب یاد آتا ہے تو وہ یاد آنا ذکر ہوتا ہے اور ذکر تین طرح سے ہوتا ہے ذکر قلبی دل کے ساتھ زبان کے ساتھ ذکر لسانی اور ذکر بل آمال یل جوارح دل سے ذکر کرنا کیا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد رہے محبت آئے اس کو محسوس ہو وہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے دیا ہر وقت ایک انسان کا دل اللہ کی نعمتوں کے ساتھ سے بھرا رہے زبان پہ ذکر آنا کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اظہار مجھے اللہ نے بہت دیا کبھی سبحان اللہ کبھی اللہ اکبر کبھی الحمد للہ کبھی سبحان اللہ یہ ساری ذکر کی قسمیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور عمل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے جسمانی اعضاء سے وہ کام کروائے جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا اگر کسی کا دل اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے اور زبان سے وہ ذکر نہیں بھی کر پاتا وہ پھر بھی ذکر کی حالت میں ہے سوال اٹھتا ہے کہ کوئی بندہ ذکر کر رہا ہے اور دل میں کوئی خیال نہیں بس تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ اور سوچ کچھ اور رہا ہے کیا اس کو بھی کوئی اجر ملے گا اس کے بارے میں حضرت ابو عثمان تھے تو ان سے کسی نے اس بات کی شکایت کی کہ ہم زبان سے تو ذکر کرتے ہیں لیکن قلب اس کی کوئی مٹھاس محسوس نہیں کرتا جیسے ایک عادت ہوتی یا کچھ تو کیا ہمیں اس کا ثواب ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے ایک عزف یعنی زبان کو تو اپنی اطاعت میں لگا رکھا نا تو کم فائدہ ہو لیکن زبان پہ ذکر ہوگا تو وقت آئے گا کہ وہی ذکر پھر دل میں بھی آئے گا پھر اسی طرح دیکھیے کہ اعمال کا ذکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کے ہر عز سے وہ کام کروائے کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ لفظ ذکر کو ذکر کرنے کے معنوں میں لیتے ہیں حالانکہ ذکر ہے یاد مسئلہ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کا فون آتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں میں آپ کو بھی یاد کر رہی تھی تو کیا آپ واقعی اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہوتے تھے ہم اصل میں تذکرے کو ذکر سمجھتے ہیں جیسے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس وقت مجھے کون یاد آ رہا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا ہوگا آپ کو کون یاد آ رہا ہے تو یاد کے ساتھ ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ فض قرونی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر وقت تم بس ذکر کے نام پہ کچھ پڑھتے جاؤ بلکہ مجھے یاد رکھا کرو حتیٰ کہ مفسرین کہتے ہیں کہ بندہ مومن کبھی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اللہ میں کہاں جا رہی ہوں یعنی نفس کے ہاتھوں پہ قابو ہے لیکن اللہ کو اس وقت بھی نہیں وہ بھولتا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ اللہ کو یاد کرے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے انا ماہو ازا ذکرنی فائن ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی ذکرنی فی ملا ان ذکرت فی ملا ان خیر منہم اگر بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں سوچیے ذرا اور اگر بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں ابو عثمان نہ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں یعنی مجھے پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے تو کہنے لگے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ ایمان والا اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں تو جب میں ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا اسے کتنی محفلیں ذکر کی ہوتی ہیں اور کم ہی اس طرح سوچا جاتا ہے اسی طرح اب اگلا سوال ہے کہ ذکر بندہ کرتا ہے تو کیا بس زبان کا ذکر ہے نہیں بندے کا اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے حکموں کے ساتھ یاد کرو آیت کا اگر آپ معنی سمجھیں تو کیا بنتا ہے تم مجھے میرے حکموں کی اطاعت کے ساتھ یاد کرو اور میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو ہیں وہ بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اگرچہ ظاہر میں اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو بات سمجھ رہے ہیں بندہ رب کو کیسے یاد کرتا ہے اطاعت کر کے اوبیڈینسی کے ساتھ نافرمانیاں نہیں کرتا اور اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے وہ اس کو اجر دے کر اس کو ثواب دے کر اسی طرح ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی اس کے احکام حلال اور حرام کا اتباع کیا اس نے اللہ کو یاد کیا اگر جس کی نفل نماز اور روزہ کم ہی کیوں نہ ہو اور جس نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ بظاہر اس کی نماز روزہ تسبیح وغیرہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں اسی طرح ایک مصری ایک بزرگ تھے کہتے ہیں کہ جو شخص حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے یعنی اتنی یاد آ جائے اللہ کی کہ باقی سب کچھ بھول جائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اس کو عطا کرتے ہیں اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر الہی کے برابر نہیں یعنی جتنا ذکر الہی سے انسان عذاب سے بچتا ہے